ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير اور ہم نے داود علیہ السلام پر اپنا فضل کیا کہ اے پہاڑوں ان کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی اور ہم نے ان کے لئے لوہا نرم کر دیا کہ آپ داؤد پوری پورے زرہیں بنائیے اور جوڑوں میں اندازہ رکھیے تم سب نے کام کیا کرو یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے داود علیہ السلام کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے اور رسول داؤد علیہ السلام پر دنیاوی اور اخروی رحمت نازل فرمائی نبوت بھی دی بادشاہت بھی لاؤ لشکر بھی دیے طاقت و قوت بھی دی پھر ایک باقیزہ معجزہ یہ عطا فرمایا کہ ادھر فضا میں داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھنے کی سریلی آواز گونجی ادھر پہاڑوں کو اور پرندوں کو بھی وجد آ گیا پہاڑوں نے آواز میں آواز ملا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کی پرندوں نے پر ہلانے چھوڑ دیے اور اپنی قسم قسم کی پیاری پیاری بولیوں میں رب کی وحدانیت کے بول بولنے لگے چنانچہ صحیح مسلم نیز مسند احمد وغیرہ میں ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو ابو مسل رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے جسے سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے دیر تک سنتے رہے پھر فرمانے لگے انہیں نغمہ داودی کا کچھ حصہ مل گیا ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے ابو موسا رضی اللہ عنہ سے زیادہ پیاری آواز کسی باجے کی بھی نہیں سنی اویبی کے معنی حبشی زبان میں یہ ہیں کہ تسبیح بیان کرو لیکن ہمارے نزدیک اس میں مزید غور کی ضرورت ہے لغت عرب میں یہ لفظ ترجیح کے معنی میں موجود ہے بس پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ داود علیہ السلام کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بھی ملایا کریں تعویب کے ایک معنی دن کو چلنے کے بھی آتے ہیں جیسے سریا کے معنی رات کو چلنے کے ہیں لیکن یہ معنی بھی یہاں کچھ زیادہ مناسبت نہیں رکھتے یہاں تو یہی مطلب ہے کہ داؤد علیہ السلام کی تصویر کی آواز میں تم بھی آواز ملا کر خوش آوازی سے رب کی حمد بیان کرو اور فضل داؤد علیہ السلام پر یہ ہوا کہ ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا نہ انہیں لوہے کو بھٹی میں ڈالنے کی ضرورت نہ ہتوڑے مارنے کی حاجت ہاتھ میں آتے ہی ایسا ہو جاتا تھا جیسے دھاگے یہ روایت تفسیر ابن جریر قبری کی ہے اب اس لوہے سے بھی بے فرمان الہی آپ ذرہیں بناتے تھے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے ذرہ آپ ہی نے ایجاد کی ہے ہر روز ایک ذرہ صرف بناتے چھ ہزار درہم میں بک جاتی دو ہزار گھر بار کے خرچ کے لیے رکھ چھوڑتے چار ہزار لوگوں کے کھلانے پلانے میں صرف کر دیتے ذرہ بنانے کی ترکیب خود اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی تھی کہ کڑیاں ٹھیک ٹھیک رکھیں حلقے چھوٹے نہ ہوں کہ ٹھیک نہ بیٹھیں بہت بڑے نہ ہوں کہ ڈھیلا پن رہ جائے بلکہ ناپ تول اور صحیح انداز سے حلقے اور کڑیاں ہوں ابن عساکر کی تاریخ دمشق میں ہے کہ داؤد علیہ السلام بھیس بدل کر نکلا کرتے اور رعایا کے لوگوں سے مل کر ان سے اور باہر کے آنے جانے والوں سے دریافت فرماتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے لیکن ہر شخص کو تعریفیں کرتا ہوا ہی پاتے کسی سے کوئی بات اپنی نسبت قابل اصلاح نہ سنتے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی صورت میں نازل فرمایا داؤد علیہ السلام کی ان سے بھی ملاقات ہوئی تو جیسے اوروں سے پوچھتے تھے ان سے بھی سوال کیا انہوں نے کہا داؤد ہے تو اچھا آدمی اگر ایک کمی اس میں نہ ہوتی تو کامل بن جاتا آپ نے بڑی رغبت سے پوچھا کہ وہ کیا فرمایا یہ کہ وہ اپنا بوجھ مسلمانوں کے بیت المار پر ڈالے ہوئے ہے خود بھی اسی میں سے لیتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی میں سے کھلاتا ہے داؤد علیہ السلام کے دل میں بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص ٹھیک کہتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑے اور گریا وزاری کے ساتھ دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی کام کاج ایسا سکھا دیجئے جس سے میرا پیٹ بھر جایا کرے کوئی صنعت اور کاریگری مجھے بتا دیجئے جس سے میں اتنا حاصل کر لیا کروں کہ وہ مجھے اور میرے بال بچوں کو کافی ہو جائے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذرہیں بنانی سکھائیں اور پھر اپنی رحمت سے لوہے کو ان کے لیے بالکل نرم کر دیا سب سے پہلے زرہیں آپ نے ہی بنائی ہیں ایک ذرہ بنا کر فروخت فرماتے اور اس کی قیمت کے تین حصے کر لیتے ایک اپنے کھانے پینے کے لیے ایک صدقے کے لیے ایک رکھ چھوڑنے کے لیے تاکہ دوسری ذرہ بنانے تک اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیتے رہیں داؤد علیہ السلام کو نغمہ دیا گیا تھا وہ محض بے نظیر تھا اللہ تعالیٰ کی کتاب زبور پڑھنے کو بیٹھتے آواز نکلتے ہی تمام وحشی درندے پرندے پہاڑ کنکر سب وجد میں آ جاتے اور ہر چیز صبر و سکون کے ساتھ محویت کے عالم میں آپ کی آواز سے متاثر ہو کر کتاب اللہ زبور میں مشغول ہو جاتی سارے باجے شیاطین نے نغمہ داودی سے نکال لے ہیں آپ کی بے مثل خوش آوازی کی یہ چڑاؤنی نقلیں ہیں یعنی آلات موسیقی میوزیکل انسٹرومنٹ جو شیطانوں نے نکالے ہیں اسی داود علیہ السلام کی سریلی آواز سے اس کو لیا ہے اللہ ان شیاطین کو اور ان کے پیروکاروں کو ہلاک فرمائے جنہوں نے امت مسلمہ میں میوزک کے نت نئے طریقوں اور باجوں گاجوں کو عام رواج دے رکھا ہے اپنی ان نعمتوں کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب تمہیں بھی چاہیے کہ نیک اعمال کرتے رہو میرے فرمان کا خلاف نہ کرو یہ بہت بری بات ہے کہ جس کے اتنے بڑے اور بے پایا احسان ہوں اس کی فرما برداری تر کر دی جائے میں تمہارے اعمال کا نگران ہوں تمہارا کوئی عمل چھوٹا بڑا نیک بد مجھ سے پوشیدہ نہیں